تو یہ کہ جو جو اشعار پڑھتا ہوں ہر ہر کلام کے اندر اس نے مجاز کی جو ہے حضرت نے کس قدر یعنی، اس کو اہمیت دی ہے کہ اس نے مجاز کیسی ہلاکت کی چیز ہے کوئی کلام شاید ہی ایسا ہو جس میں حضرت نے حضرت نے اس نے مجاز کے خلاف نصیحت نہ فرمائی اور دوم یہ ہے کہ عجیب عجیب اشعار ہیں جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایک ایک شعر ایسا معلوم ہوتا ہے رش کے سدھا بیان اس قدر محبت اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوتی ہے ہر ہر شعر میں اور ایسا درد و غم ہے اور کلام تو عادت کے سارے پہلے ہی کے لیکن کبھی سنے نہیں تو میں نے نہیں سنے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے نئے نئے اشعار میں پڑھ رہا ہوں تو الحمد للہ وہ شور ان دلیب نہ تھا باغ نہ تھا وہ شور ان دلیب نہ تھا باغ نہ تھا حقیقت میں یہ اشار حضرت والا دن اس نے مجاز کے خلاف ہی کہے ہیں کہ اس کی فنائیت اور اس کی جو ہے وہ بالکل عارضی اس کا ہونا اور اس کا بالکل ہی جو ہے وہ فانی اور بے حقیقت ہونا ان اشعار سے واضح شروع کے جو اشعار ہیں وہ حسن مداز سے متعلق ہیں آخر کے دو شعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غم کو بیان کرتی ہے جو گل ستا تھا میرا گل ستا تھا جو گل ستا تھا میرا گل ستانا تھا جو زد تھا خزاں کی میرا ن تھا جو زد تھا خزاں کی میرا شیعہ جو گل ستا تھا میرا گل ستانا تھا جو زد میں تھا فضا کی میرا آشیانہ تھا جو غم ملا تھا مجھ کو غم جاویدان تھا جاویدان رہنے والا یعنی غم بھی ہے تو اس کے مجاز کا حاضی ہوتا ہے جو غم ملا تھا غم جاویدان تھا جو جانے جان وہی اب جان جانا تھا جو جان جانا تھا کل وہی اب جان جانا تھا سورت کئی جیسی سورت بگڑی سب ختم اب وہ جانے جانا رہا میں ڈوب نہ رہا اور اس سے دل بھاگنے کو چاہتا ہے شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے جو غم ملا تھا مجھ کو غم میں تھا جو جان جان تھا کل وہی اب جان جانا تھا اجڑا ہے اس طرح حس نے مجاز کا اجڑا ہے اس طرح چم حسن نے کا وہ شوری بھا جو ہے بل بل کو کہتے ہیں بل بل کو کہتے ہیں اور بھی نہ رہا بھی نہ رہا پہلے جو بلبل گل گل پہ فدا ہوتا تھا پھول پہ فدا ہوتا تھا اب پھول مرجا جا کے آ سب بل بل بھی وہاں سے رخصت ہو گئے اور جو قصیدے گاتے تھے وہ بھی سب غائب ہو گئے اجڑا ہے اس طرح چمن حسن مجاز کا وہ شور اندلیب نہ تھا باوانا تھا اس حسن کی بہار حسن کی بار کو لوٹا یوں آگے سہر نتی دل نالا دا آگے ہاں، آگے نتی حسینوں کے یاد میں اور ان کے شراب میں تارے رات سرا کل کما رہے ہیں آج بن رہی ہیں شیر اس کا کچھ اور پڑھتے تھے ابھی موقع نہیں ہے لیکن اور ابھی اس کا نقشہ کھینچتے تھے کہ آشیا کے مجاز میں وہ رات بھر گرواتا تھا اپنی رات وہ اپنے معشوق کی یاد میں اور ساری رات ناپاک رہتا تھا اور اللہ سے دور بھی ظلمتوں میں رہتا تھا اب وہ جب شکل بگڑ گئی کی میں باہر میں خزام ہو گئی تو اب جو ہے وہ آئے وہر بھی ختم ہو گئی اس کے رات میں نالے کرنا اور راتوں راتیں گوانا یہ سب ختم ہو گئے بہار کو لوٹا آہے سہل نتی دل نادا ناد آہے گہر نتی دل نادا مجاز سے پالا پڑا اگر معشوق نہ ملا اگر معشوق نہ ملا تو اس کے بم میں پاگل ہو گیا اور جس کو معشوق مل گیا تو چونکہ عشق سورت سے تھا سیرت سے تو تھا نہیں سورت میں تغیر آ گیا تو وہ چیز ہی نہ رہی جس کے لیے دل لگایا تو اس شکل میں پاگل ہو گیا کوئی مرا دور سال سے میں نے پل میں اس کی گیر کوئی شاد مانا تھا میں پل میں اس کی گیر کوئی شاد مرا پھر تم سے کوئی وصال سے محفل میں اس کی نیر کوئی شاد مانا تھا اب ڈھونڈتے زندگی برباد کر دی عاشق مجاز نے اور اس نے مجاز کے چکروں میں دن سارے عمر ساری جوانی ساری ڈل گئی اب معلوم ہوا جا کے کہ اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں کہاں سڑنے والی اور گلنے والی لاشوں پر ہم مر رہے تھے اب اب جا کے کچھ سمجھ آئی کہ یہ غم جو ہے یہ غم اٹھانے والا نہیں ہے غم جاویدان نہیں یہ غم غم نہیں ہے غم تو اصلی غم جاویدان ہے اپنے مولا کے درد و محبت کا غم ہے اب ڈھونڈتے ہیں میر ہمیں جاوید کو ہم جو غم ملا تھا ہم کو غم جاویداں تھا جو غم ملا تھا ہم کو میں یہ حضرت والا ہر شیرایا گل رخو گل فاموں سے تنگ آ کر میر گل رخوں گل فاموں سے تنگ آ کر میر ایک پیر کی ٹانگ دبایا کرتے ہیں مگر پھر بھی غنیمت ہے اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے دے اور صحبت رد اللہ دے دے تو بس کام بن جائے گا انشاءاللہ سے ہیں اب ڈونڈتے ہیں میر میں جاویدان کو ہم اب ڈھونڈتے ہیں میر بنے جانے نا کو ہم جو ہم ملا تھا ہم کو بنے جانے نانا تھا جو ہم ملا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے درد و غم کی محبت کو بیان کر رہے ہیں درد محبت کے غم کو بیان کر رہے ہیں اے کون جو اس غم کو بیان کرے کون جو اس لذت غم کو بیان کرے نام جس کا کوئی تر اختر نے جب درد محبت سے کچھ کہا اختر نے جب درد محبت سے کچھ کہا سارے مقررین میں تابے بیان تھا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اور اعتراف کیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جس درد سے اور جو باتیں حضرت بیان فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی اور دین کی چاشنی اور شریعت کی چاشنی اور محبت حضرت والا ہی کی زبان سے ہم نے سنی دنیا میں کہیں نہیں سنی اختر نے جا بھی درد محبت سے کچھ کہا اختر نے جا بھی درد محبت سے کچھ کہا سارے مقررین میں تابے بیان تھا سارے مقررین میں تابے بیان تھا جو گل ستا تھا میرا گل ستا بدل تھا میرا شیعان تھا ہے کون اس لذت غم کو بیان کرے ہے کون جو لذت غم کو بیان کرے سارے جہان جس کا کوئی ترجمہ تھا سارے جہان جس کا کوئی ترجمان تھا اصل میں جا بھی درد محبت سے کچھ کہا اثر میں در درد محبت سے کچھ کہا سارے مقررین نے پاپے بیان تعلیم کا مسئلہ میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے محبوبات و ارشادات پر مبنی سفر نامہ یونین جس کا نام معارف ربانی ہے اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں اسکول کی تعلیم کا مسئلہ ہے اس وقت آپ کے یہاں جو اسکول ہیں ان میں بے پردہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے لہذا ان کا دین و ایمان سب ختم ہو جاتا ہے عشق بازی اور بدماشی میں مبتلا ہو کر شادی سے پہلے ہی شادی ہو جاتی ہے لہذا اپنی اولاد کو دو میں جس کو ڈالنا ہو وہی اسکول بھیجے سوچئے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہوں اور شہوت کی آگ نہ بھڑکے گی اور پیٹرول ساتھ رہ سک آگ اور پیٹرول ساتھ رہ سکتے ہیں پیٹرول پمپ پر لکھا رہتا ہے نو اسموکنگ پلیز اور عرب میں لکھا ہوا ہوتا ہے ممنوع تقسیم پیٹرول پمپ کی تو حفاظت ہو رہی ہے آگ سے اور عشق کے پیٹرول پمپ پر حسینوں کی آگ سے تباہی نہ پھیلے گی لہذا حسینوں سے دور بھاگو اور گالوں کو سمجھ کر اور گالوں کو سمجھو کہ سرخ انگارے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں دیکھ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا دن ہاتھ دور ہی سے یہ کہہ الہی خیر وقنا ربنا عذاب النار اور غالب کہتا ہے آگرے کے شول روح ہیں آگرے آگرے کے شول روح ہیں آگرے بھاگ رے مرزا یہاں سے بھاگ خالہ زاد مامو زاد پوپی زاد چچا زاد اور بہنوں چچا زاد بہنوں اور اپنی ساری یعنی بیوی کی بہن سے پردہ لازم ہے تو غیر رشتے دار نامحرموں سے اختلاط کیسے جائز ہوگا کراچی کا واقعہ سن لیجیے ایک صاحب بہت ہی دیندار تھے داڑھی بھی رکھ لی تھی لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے لیکن سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے اس ایک نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے بارہ بجے رات کو داڑھی منڈائی اور سالی کو لے کر دوسرے ملک بھاگ گئے چھوٹے چھوٹے بچے آج تک رو رہے ہیں کہ ابا کہاں ہے لہذا پردہ شرح کی بہت سخت ضرورت ہے اس لیے اپنی بیوی کی بہنوں سے اور تمام نامحرموں سے پردہ کیجیے اور بھابھی سے تو اور بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے اس سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شوہر کے بھائی سے پردہ کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت حضرت مولانا ابرار اللہ صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص ان سے بیٹھ ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو شرعی پردہ کرانا شروع کیا ان کا بھائی آیا جو پہلے بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا لیکن اب ان کو باہر کھانا کھلا کر رخصت کر دیا تو بھائی صاحب ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں اب کبھی تمہارے یہاں نہیں آؤں گا تم میرے بھائی نہیں ہو تم نے تم نے میرا بائی کاٹ کیا تم کیسے بھائی ہو غرض سخت ناراض ہو گئے تو حضرت کو بلایا حضرت نے ان کے بھائی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کو آپ کیوں ناراض ہیں کہا کہ بھائی کے یہاں آیا تھا بھائی نے غیروں کی طرح معاملہ کیا بھائی والا معاملہ نہیں کیا بھابھی سے نہیں ملنے دیا فرمایا کہ کیا آپ بھائی سے ملنے آئے تھے یا بھابھی سے کہا کہ بھائی سے فرمایا کہ بھائی ملا کہا کہ ہاں ملا تھا بھائی نے کھانا وغیرہ کھلایا تھا یا نہیں کہا ہاں کھلایا تھا تو پھر آپ کو کیا غم ہے معلوم ہوا کہ آپ بھائی سے نہیں بھابھی سے ملنے آئے تھے حضرت نے جب یہ فرمایا تو بھائی کی سمجھ میں بات آ گئی اور ناراضگی دور ہو گئی بزرگوں کی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے لیکن سلیم و ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ سلیم و ہوتا ہے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے اور جو سلیم و نہیں ہوتا بس اللہ حفاظت حضرت نے جب یہ فرمایا تو بھائی کی سمجھ میں بات آ گئی اور ناراضگی دور ہو گئی بہرحال اپنے گھروں میں شرعی پردہ کیجیے اور کسی کا بالکل خوف نہ کیجیے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے جانا نہ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھنا چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر کے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے خاندان سے مت ڈرو معاشرے سے مت ڈرو معاشرہ کوئی چیز نہیں زمانہ کوئی چیز نہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ ملا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں ہم زمانے سے مجبور ہو گئے معاشرے سے مجبور ہو گئے سوسائٹی سے مجبور ہو گئے تو مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ دیکھو زمانے کو خدا مت بناؤ زمانہ ہمارا خدا نہیں ہے اب شیر سنو جو حضرت مفتی صاحب کا ہے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں زمانہ کیا چیز ہے زمانہ ہم بناتے ہیں ساری دنیا اگر بے پردہ ہو جائے آپ پردہ کیجیے ساری دنیا بے داڑھی ہو جائے آپ ڈاڑی رکھ لیجیے ساری دنیا خدا سے کافر ہو کر بھاگ جائے ہم مومن رہیں گے انشاءاللہ ہم اللہ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں ایک صاحب نے کہا کہ اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے سوسائٹی اور زمانہ تو بھاڑ ہے اور اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا تو ایک مجلوب نے اس کا کیا عمدہ جواب دیا کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا خود تو پھوٹ سکتا ہے تم اپنی جان اللہ پر فدا کر دو تم اپنی جنت بنا لو تمہارا تو کام بن گیا ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی رواج ہے کہ سسر صاحب اپنی بہو کا ساس اپنے داماد کا بہن بھائیوں کا اور بہن بھائی بہنوں کا بوسہ لیتے ہیں یہ قطعی حرام ہے یہ سن لیجیے مسئلہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی رواج ہے کہ سسر صاحب اپنی بہو کا ساس اپنے داماد کا بہن بھائیوں کا اور بھائی بہنوں کا بوسہ لیتے ہیں یہ قطعی حرام ہے خوب سمجھ لیجیے بلکہ بہت خطرناک بات ہے کہ اگر بوسہ لیتے ہوئے سسر کو شہوت پیدا ہو گئی تو بیٹے پر بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی سمجھ لیجیے ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا اسی طرح ساس نے داماد کا بوسہ لیا اور شہوت ہو گئی تو بیٹی ہمیشہ کے لیے داماد پر حرام ہو جائے گی لہذا ان برائیوں کو مٹانے کے لیے محنت کیجیے انشاءاللہ اللہ جب بار بار کہیں گے ضرور اثر ہوگا رات بھر تحجد پڑھنے سے بہتر ہوگا کہ آپ کسی برائی کو مٹا دیں اس سے بھی زیادہ بری ایک اور رسم ہے میں نے سنا ہے کہ یہاں منگنی کے بعد یعنی شادی کی بات پکی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کو لے کر پہاڑوں پر سیر و تفریح کے لیے لے جاتا ہے تو سن لیجئے کہ یہ بالکل حرام ہے خوب سمجھ لیجئے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے اس کو پہاڑوں پر لے جانا ادھر ادھر گمانا یہ سب حرام ہے یہ سب کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہو ظالموں نکاح کیوں نہیں کر دیتے نکاح کر لے پھر سب کچھ جائز ہے اور نکاح کے بغیر اس کو اس سے ٹیلی فون پہ باتیں کرنا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر جانا تنہائی کرنا یہ سب حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو نکاح ہو جائے پھر جو کروں گے ہمارے والد صاحب اللہ علیہ تو فرماتے تھے جو ہے ٹنگنی ہے ٹنگنی ٹانگ دیتی ہے بندہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے اس کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے گن گن تارے رات گوائے اب کیا کرے بیچارہ ادھر سے ابا نہیں مان رہے ادھر سے وہ نہیں مان رہے کہہ رہے نہیں ابھی دو سال وہ کیا ایم ایس سی کر لو کیا یاد ہے ایم ایس سی سنا تو یار میں یار لطیفے یاد ہی نہیں رہتے بڑا مزے کا لطیفہ ہاں وہ سناتا تھا کامران وہ کیا نام ہے ہمارا شاہد خیر وہ بچہ بیچارہ ٹانگا رہ جاتا ہے اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو یہ بہت بری سی بات ہے جب بات ہو جائے تو چٹ منگنی پٹ پیاز تو چلو منگنی کا اگر بہت شوق ہے اور منگنی کی بھی بہت رسومات ہمارے یہاں اس قدر آ گئی ہیں کہ نکاح سے پہلے اس قدر شور شرابہ اور رسومات اور یہ اور وہ سب بالکل فضول خرچی اور اصراف ہے نکاح ایک سادہ سی عبادت ہے نکاح جو ہے ایک عبادت ہے اس عبادت کو معلوم نہیں کیا بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نکاح نے سیمان ہے تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت ہے نا کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کو ہم نے رسومات اور اس کو عجیب چیز یہ یعنی نہیں بنا دیا ہے کہ اس قدر رسوم ہمیں تو معلوم بھی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر والا کے سبزے میں ہمیں بہت بچا کے رکھا اور بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کیا رسومات ہوتی ہیں عجیب عجیب رسومات سننے میں آتی ہے مہندی کی مائیوں کی اور کئی کئی ایک صاحب سے ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سادگی سے شادی کرنے کا تحت کیا معاہدہ ہو گیا ہمارا تو پہلی دفعہ جو ہے وہ لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو نہیں لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو کچھ سامان بھیجا ابھی نکاح نہیں ہوا تو سامان بھیجا تو انہوں نے کہا رشتے داروں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا ہم سادگی سے کریں میں کہا ہاں سادگی تو ہے میں کہا کیسے ان کہا ہمارے یہاں اکیس سینیاں جاتی ہیں بھر کے ہم تو ساتھ بھیج رہے ہیں یہ ان کی سادگی کا یہ مایا ہے اور ایسے کاموں کا پھر کیا انجام ہوتا ہے ناراضگیاں اب ادھر ادھر جب یہ پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو سادگی سے اب یہ تو سادگی سے کرتے تو وہ خاموش رہتے جب سات سینیاں بھیجی تو ان کو باقی جو ہے وہ چودہ سینیاں کم کم لگی پھر پھر انہوں نے شکایتیں شروع کر دی کہ اس میں یہ بھیجنا چاہیے تھا یہ طریقہ ہے بھیجنے کا اب یہ ناراضگیاں پہلے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ناراضگیاں شروع ہو گئی جھگڑے شروع ہو کسی نے جو ہے وہ باہر سے عمرہ کر کے آئے یہ تو شادی کا معاملہ تھا اب اس کو بھی عجیب معاملہ بنا لیا لوگ حج پہ جاتے ہیں تو دعوتیں کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو دعوتیں کرتے ہیں حج کی دعوت یہ ایک نئی چیز چل رہی وقت تو پرانی ہو گئی اب اس میں کسی نے جو ہے وہ کسی کا داماد اور اس کی بیٹی جو ہے وہ عمر حج سے آئے واپس تو ان کے لیے جوڑے بھیجے اب یہ جوڑے بھیجنا کیا فقیر ننگے پھر رہے کیا وہ جو جوڑے بھیجے چلو بھائی بھیج دیے تو اب وہ داماد صاحب کو اعتراض ہو گیا کہ میرے لیے ایک بھیجا اور میری بھی اپنی بیٹی کے لیے تین بھیج دی ابھی بھائی کیا تو خون نمکے وہ بھیج دیے تو بھیج دیے اس ایک پہ بھی ان کا شکریہ ادا کر دو چلو ہم تو یہ چیزیں تو سب ہیں غلط اسی لیے اس کا نہیں دلیل ہی یہی ہے ناراضگی پیدا ہونے کی دلیل یہی سب چیز غلط ہے ورنہ ناراضگی کیوں ہوتی خوشی ہوتی تو عجیب عجیب جو ہے وہ تو ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ منگنی جو ہے ٹنگنی ہے ٹانگ دیتا ہے منگنی اللہ تعالیٰ سمجھتا چلو اللہ تعالیٰ کو بنا تو پکڑ کر ان کا انتر سمی ماں باپ بھی جو ہے عجیب آڑ بن جاتے ہیں بعض نہ سمجھ ہوتے ہیں بوڑھے بےچارے مگر ان کو چونکہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو وہ بیچارے وہ اولاد بھی بھگتتی ہے اولاد کو خود بھی خبر نہیں ہوتی بعض جگہ چلو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہ کرنے دیا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پر سو فیصد فدا ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اکابرین کا راستہ سرات مستقیم سرات الدینہ نام چاہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے جو لوگ آپ کے نام یافتہ ہیں وہی طریقہ وہی راستہ اے اللہ جو سیدھا آپ تک پہنچاتا ہے نہ ادھر نہ ادھر اللہ سیدھا راستہ ہم سب کو نصیب فرما دے دکھا بھی دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے اللہ الحق علیہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ